جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا قلب سے قربان یعنی کہ جان بوجھ کر گناہ کرنا اور اس پر اصرار کرنا اور اس پہ ندامت بھی نہ ہو اور اس پر توفیق توبہ بھی نہ ہو یہ ہے قلب سے قربان رہنا خطا ہونا اور ہے اور قلب سے قربان ہونا اور جان بوجھ کر گناہ کرنا اور اس میں مبتلا رہنا اور اس پر توبہ کے بغیر اصرار کرتے رہنا جو گئے قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا جب تک کوئی عصیان رہے گا عامل یعنی گناہ پر عمل کرتے رہنے والا اس کے قلب کو کبھی چین نہیں مل سکتا جو گناہ پر گناہ پر گناہ کیے جائے گناہ کرتے ہی بے چینی اور پریشانی لوازم میں سے لازم ہے کہ وہ بھائی بے چین اور پریشان اور مصیبت زدہ ہو جائے گا ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے جب تک کہ کوئی عامل سیان رہے گا جب تک کہ کوئی عامل سیان رہے گا پانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا پانی بتوں کے عشق میں ہوگا گا جو متلا تامر دوست تو وہ پریشان رہے گا تامر دوست تو پریشان رہے گا پانی بت سے مراد یہ جتنے غیر اللہ حسین شکلیں چاہے وہ نامحرم عورتیں ہوں چاہے میری شڑکے ہوں دونوں سے مراد ہے پانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا پانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا تامر دوست تو وہ پریشان رہے گا دوست تو وہ پریشان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات جو بندہ تیرا تاب فرمان رہے گا جو بندہ تیرا تاب فرمان رہے گا دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات دونوں جان پائے گا وہ چین کی حیات جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا پانی بتوں سے سر پہ نظر کر نہیں کیا پانی بتوں سے سر پہ نظر کر نہیں کیا دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا پانی بتوں سے سر پہ نظر کر نہیں کیا دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا اللہ فرماتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک چاند دیا ہے اور اس چاند کے اندر ہی تاثیر رکھ دی کہ اس میں اتنی کشش ہے کہ سمندر کی لہروں میں تو یعنی آ جاتی ہے سمندر تیز ہو جاتا ہے چڑھ جاتا ہے ایسے یہ جو زمین کے زمینی چاند ہیں حسین شکلیں ان کو دیکھو گے تو تمہارے قلب کے قلب کے اندر طوفان آ جائے گا اور گناہ کر بیٹھے گا انسان اور بے چین بھی ہو جائے گا مسترب رہے گا چین اس کو حاصل نہیں ہوگا پانی بتوں سے سر نظر کر نہیں کیا پانی صرف نظر کر نہیں کیا دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا یہ حسن عارضی ہے فرمائی اس حسن کو فرما رہے کہ ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور یعنی حسن سے دور رہو نگاہ بھی بچاؤ قلبن بھی دور رہو اور قالبن بھی دور رہو بند کیا کسی نے فرما ہیں کہ حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا کہ عشق عشق عشق الہی الہی پہ کے راستے میں یہ حسن مجازی سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ حجاب ہے اللہ کے راستے کا اگر حسینوں سے جب تک دور نہیں رہا جائے گا اس وقت تک اللہ کے راستے میں نہیں چل سکتا اللہ کو پا نہیں سکتا اس لیے آئین قلبن اور قالبن ان حسینوں سے نامحرموں سے چاہے وہ نامحرم عورتیں ہوں یا عورتوں کے لیے نامحرم مرد ہوں دونوں کے لیے ایک دوسرے سے دور رہنا نامحرموں کا ایک دوسرے سے دور رہنا ضروری ہے ورنہ اللہ کا راستہ نہیں پا سکتے پھر یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور <clears throat> بہت سے نیک کام بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم پریشان ہیں پھر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں پھر بھی پریشانیاں دل آزاد میں مبتلا ہے نیند نہیں آتی وجہ یہی ہے کہ ہم مکمل طور پر گناہوں سے نہیں بچتے گناہوں کی وجہ سے بے چینی پریشانی اور اندھیرے کا آنا لازم ہے من لہو معیشت یہی ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ جو شخص ہماری یاد سے اعراض کرے گا آٹومیٹیکلی قدرتی طور پر یہ نظام ہے اللہ کا کہ بے چینی اور پریشانی اور دل میں اندھیرا اس کے لازم میں خود بخود آ جائے گا مولانا رومی فرماتے ہیں گر گرفتار صفات بد شدی ہم دخ ہم سرمتی اگر تم ایک بھی گناہ میں مبتلا ہو تو تم کو دوزخ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری ذات خود دوزخ بن جائے گی ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے تمہیں ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان گا سنتا ہوں میں میں عالم اختر کی زبان سے اور واقعی ایسا ہی ہے کہ ہم نے حضرت والا رحمت علیہ سے گناہوں کے متعلق جتنا کچھ سنا اور حضرت ہی نے ہم کو سکھایا کہ دیکھو یہ بھی ایک چیز ہے گناہ سے بچنے کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقت تقوا یہی ہے متقی کہتے ہی اسی کو ہیں جو گناہ سے پرہیز کرے متقی اس کو نہیں کہتے عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نوازل زیادہ پڑھتا ہے ذکر کار میں لگا رہتا ہے تلاوت کرتا ہے زیادہ وہی متقی اللہ والا وہی ہے حقیقت اس کے برعکس ہے بلکہ متقی اللہ والا تو وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہے اگرچہ اس کے نوافل اذکار تلاوت وغیرہ زیادہ نہ ہو صرف فرائض واجبات سنت موقع ہی ادا کرتا ہو لیکن جب مسجد میں ہو تو بھی باخدا ہو اور جتنا مسجد میں باخدا ہے اتنا ہی مارکیٹوں میں اسپتال میں دکان پہ کاروبار پہ نوکری پہ وہاں پر بھی وہ باخدا ہو وہاں پر بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اللہ کو حاضر نازر جانے کہ جو اللہ مسجد میں تھا وہی اللہ یہاں بھی ہے ہر جگہ وہی اللہ تو اللہ کے لیے تقوا اختیار کرتا ہے تو حضرت ہی سے ہم نے یہ بات سنی اور اس کی اہمیت کا ہمیں حضرت ہی نے احساس دلایا کہ گناہوں سے بچنا کتنا ضروری ہے نیکیاں کرنے سے زیادہ گناہ سے بچنا ضروری ہے سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زباں سے سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زباں سے آسی کو قرب خاص سے رہے گا آسانی گنا گانا اور اللہ کا قرب خاص سے حرمان یعنی محروم رہے گا اللہ کا قرب خاص اس کو کبھی بھی نہیں مل سکتا جب تک کہ گناہوں میں اسرار کے ساتھ ملوث ہے سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زبان سے سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زباں سے آسی کو قرب خاص سے مہمان رہے گا آسی کو قرب خاص سے مہمان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شہنا پردیش میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ یہ ملفوظات و تو ارشادات جو آج سے ان شاء اللہ تعالی میں شروع کروں گا سنانا یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جنوبی افریقہ کے دسویں سفر کے منفوظات ہیں اور اس کے مرتب جو ہے ہمارے سیدی معبی و محبوبی مرشدی و مولائی مرشد ثانی قلندر وقت سے زمانہ حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم بلّہ حضرت عبدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب محتلح کا جنوبی افریقہ کا دسواں سفر سن دو ہزار چار میں حضرت کے سفر ہوا حضرت اس وقت علی بھی تھے ہوا ہوا تھا جنوبی افریقہ کا دسواں سفر اپریل سن دو ہزار چار کے وقت میں حضرت مولانا عبد الحمید صاحب ماں جناب یوسف ڈیسائی صاحب اور چند رفقا کے حضرت مرشدنا مولانا عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام العالی علی کی خدمت میں چند روز قیام کے لیے حاضر ہوئے اور حضرت والا کو جنوبی افریقہ کے سفر کی دعوت دی حضرت والا کا اگرچہ بوجہ بیماری سفر کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن یہ مولانا کا اخلاص تھا اور ان کے رفیق سفر جناب یوسف دسائی صاحب کی محبت کا اثر تھا کہ ان حضرات کے اصرار پر حضرت والا نے جنوبی افریقہ کا سفر قبول فرما لیا اور ویزا بھی چند روز میں آسانی سے مل گیا مولانا عبد الحمید صاحب کو چند روز کے لیے بنگلہ دیش جانا تھا یہ طے ہوا کہ اگر سیٹیں مل گئیں تو اٹھارہ اپریل بروز اتوار حضرت والا و کپا کے دبئی پہنچیں گے اور مولانا عبدالحمید صاحب اور یوسف دسائی صاحب وہاں پہلے ہی سے موجود ہوں گے اور دبئی سے یہ حضرات بھی حضرت والا کے ساتھ سفر کریں گے لیکن باوجود اس پروگرام پر عمل نہ ہو سکا اور جمعرات بائیس اپریل دو ہزار چار کی سیٹیں مقرر ہوئیں رات کو ساڑھے دس بجے روانگی کا تعین تھا اور اگلے دن بروز جمعہ امارات ایئر لائن سے جنوبی افریقہ کے لیے سیٹیں بک کرا لی گئی تھی جناب فیروز میمن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت والا بدھ کے دن کراچی سے دبئی کے لیے روانہ ہو جائے اور دو دن ان کے بھائی جناب سلیم میمن صاحب کے گھر پر آرام فرمائیں اور پھر جمعے کو جنوبی افریقہ کے لیے سفر ہو لیکن حضرت والا کے ساتھ جناب مولانا مظہر صاحب سفر پر گئے ہوئے تھے حضرت والا نے فرمایا کہ مولانا مظہر صاحب کو فون کر کے معلوم کرو اگر وہ جلد آ جائیں تو یہ سفر ہو سکتا ہے مولانا کو فون کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جمعرات کی صبح سے قبل وہ آ نہیں سکتے جمعرات کو صبح چھ بجے کی فلائٹ سے انشاءاللہ وہ پہنچ جائیں گے اس لیے دس بجے صبح کی فلائٹ سے حضرت والا کی دبئی کے لیے روانگی طے ہو گئی دو ربیع الاول چودہ سو پچیس ہجری مطابق بائیس اپریل سن دو ہزار چار بروز جمعرات صبح دس بجے حضرت والا کے ساتھ ضیاء الرحمان صاحب مطالعہ محمود صاحب احکل رابطہ یعنی ہمارے حضرت والا میر صاحب احمد اللہ شمیم صاحب اور فیروز میمن صاحب ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے اور دبئی کے مقامی وقت کے مطابق ایک بجے دبئی پہنچے ایئرپورٹ پر حضرت والا سے تعلق رکھنے والے بہت سے احباب تھے ایئرپورٹ سے حضرت والا ماں احباب جناب سلیم میمن صاحب گھر تشریف لائے اور لوگوں سے ملاقات کے بعد نماز زہر ادا فرما کر کھانا تناول فرما کر آرام فرما بروز جمعرات پر مکان سلیم صاحب بعد مغرب مغرب کے بعد سلیم صاحب کے گھر پر بہت سے احباب جمع ہو گئے تھے حضرت والا مجلس میں تشریف لائے اور مندرجہ ذیل بیان ارشاد فرمایا نحمد علی رسول کریم فعود الشیطان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم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 اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ملک تو اس کی قدرت میں ہے لیکن ملوک پیدا کرنا بھی اس کی شان ہے نطفہ ناپاک سے بادشاہوں کو پیدا کرتا ہے اور سلطنت عطا کر دیتا ہے اور میری اس قدرت پر تعجب مت کرو وہ کل الشین قدیم ہر چیز پر مجھ کو قدرت حاصل ہے میں چاہوں تو آگ کو پانی کر دوں اور پانی کو آگ کر دوں مٹی کو سونا کر دوں سونے کو مٹی کر دوں اللہ خلق الموت والحیات اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا میرے پیر اول شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مجھے سورہ ملک کی تفسیر پڑھائی تھی تو فرمایا تھے کہ موت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مقدم کیا جب زندگی پہلے ملتی ہے موت بعد میں آتی ہے تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو زندگی موت کو سامنے رکھتی ہے اس کی زندگی زندگی ہوتی ہے اس کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بن جاتی ہے اور جو موت کو بھول جاتا ہے وہ پردیس میں رہ کر وطن کی فکر نہیں کرتا دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے اور دونوں جہان کا نقصان کر دیتا ہے اس کی زندگی جانوروں کی سی ہوتی ہے اس لیے موت کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا کہ موت کو سامنے رکھو تاکہ پردیش کو جب پردیش سمجھو گے تبھی تو وطن کی تیاری کرو گے اور جو پردیسی کو وطن سمجھے گا تو وہ موت کی تیاری کیا کرے گا لیب ایم احسن و تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ کون نیک عمل کرتا ہے اور کون نفس کی غلامی کرتا ہے اور شیطانی کاموں میں مصروف ہوتا ہے ناچ گانے پر ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں زندگی کو کون تباہ کرتا ہے لیب لوکم کی تفصیل روحل مانی نے نقل کی جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی یہ تفسیر وہ ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی پہلی تفسیر فرمائی لیب لوکم اتم و عقلم و فرما یعنی کون ہے جس کی عقل کامل ہے اور کون پاگل اور بیوقوف ہے پاگل عقل کے خلاف کام کرتا ہے اس کی نظر انجام پر نہیں ہوتی ایسے ہی نفس کا غلام بالکل بیوقوف ہوتا ہے وہ کتے اور سور کی طرح زندگی گزارتا ہے وہ یاد ہی نہیں کرتا کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے جس کا قیامت پر یقین ہے وہ نفس کے کہنے پر نہیں چلتا نفس کی غلامی نہیں کرتا اللہ کے حکم پر چلتا ہے اور دوسری تفسیر فرمائی او اللہ تعالی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون حرام کاموں سے بچتا ہے کون ہے جو ان کاموں سے احتیاط کرتا ہے جن کو اللہ نے حرام کیا اور تیسری تفصیل ہے اللہ تعالیٰ تم کو جانچ لے کہ تم میں سے کون اللہ کی ہدایت میں سبقت کرتا ہے اس لیے جلدی سے جلدی نیک بن جاؤ موت آنے والی ہے ایک دن آنکھیں بند ہو جائیں گی قبر میں اکیلے جنازہ اترے گا کوئی ساتھ نہیں دے گا نہ بیوی نہ بچے نہ دوست نہ یار اکیلے جاؤ گے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہی تمہاری آزمائش ہے کہ جلدی سے میری اطاعت میں میری غلامی کر کے اور توبہ کر کے پاک صاف ہو کر کون تیار رہتا ہے نہ جانے بلا لے بیا کس گھڑی ترے چائے تکتی کھڑی کی کھڑی غفور عزیز تعالیٰ نے عزیز کو غفور پر مقدم کیا اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں ناموں کے استعمال اور ان کی تقدیم اور تاخیر یعنی نام کو پہلے جو نام پہلے استعمال کیا جائے وہ تقدیم اور تاخیر جو بعد میں نام استعمال ہو ناموں کی استعمال اور ان کی تقدیم و تاخیر میں بڑی حکمتیں ہیں اور بڑے علوم پوشیدہ ہیں عزیز کے معنی ہیں القادر کل شعین ولا جو فی استعمال قدرتی جو ہر چیز پر قادر ہے اور ساری دنیا مل کر اس کو اس کو اس قدرت کے استعمال کرنے میں عاجز نہیں کر سکتی عزیز کو مقدم فرما کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جانتے ہو اگر اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے تو بڑی طاقت والی ذات سے تم کو مغفرت ملی ہے اس کی مغفرت کی قدر کرو وہ قادر مطلق ہے چاہے تو تم کو کتا اور سور بنا دے اور چاہے تو ولی اللہ بنا دے عزیز کو اس لیے مقدم کیا کہ صاحب قدرت کی معافی کو معمولی مت سمجھو بہت اہمیت دو یہ کسی کمزور کی معافی نہیں ہے اگر کوئی کمزور آدمی جو چارپائی پر پڑا ہوا ہے وہ کسی سے کہہ دے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا تو جس کو ڈراتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو میرا کیا بگاڑ لے گا چارپائی پر پڑا ہوا ہے ایک تماچا ماروں گا تو پاؤں رونے لگے گا پاؤں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے گا لہذا کمزور کی طرف سے معافی کی کوئی وقت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ بہت بڑی طاقت والا ہے اس کی معافی کی قدر کر لو معاف کر دیں تو سمجھ لو تمہارا بیڑا پار ہو گیا تو آخرا الحمد للہ اللہ تعالیٰ میری کمزوری کو دور کر دے اور میرے اس بیان کو پہلے میرے دل میں اتار دے اور پھر آپ کے دلوں میں بھی اتار دے اور ہم سب کو نیک بنا دے اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے اللہ والا بنا دے اللہ والا بنا دے اے اللہ نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنی پوری پوری غلامی کی توفیق عطا فرما اور جنت کے قابل ہم سب کو بنا دے اور دو سے نجات عطا فرما دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ و صافی اجمعین برحمتی کا ہمارے کچھ تھوڑا سا بول دیا اگر کچھ نہ بولتا تو آپ لوگوں کو حسرت رہتی کہ دبئی آئے اور کچھ بھی نہ بولے یہ واس ٹیپ ہو گیا ہے اس کو کبھی کبھی سن لیا کیجیے ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوگی اور نفس و شیطان سے نفرت ہو جائے گی ورنہ زندگی بھر نفس و شیطان کی غلامی کر کے برباد رہو گے اور برباد ہو کر اللہ کے پاس جانا پڑے گا اللہ تعالیٰ قبول اللہ تعالیٰ عمل کی توحید نصیب ہوتا ہے اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ